سورہ آل عمران آیت تینتیس چونتیس انتالیس چالیس انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللہ غفور الرحیم وہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کریں یعنی وہ کفار جو مسلمانوں پر حملے کریں اور وہ لوگ جو زمین پر بدمنی پھیلائیں اس میں ہر طرح کے فسادی آ گئے مرتدین کا فتنہ راہزن ڈاکو ناحق قتل اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت وغیرہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت سزا اور عذاب ہے لیکن اگر گرفتاری سے پہلے سچی توبہ کر لیں اور ہتھیار ڈال دیں تو ان کی توبہ قبول ہے ان حقوق کے متعلق جو ان پر اللہ تعالیٰ کے تھے آیت انتالیس فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو ان کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لیں یعنی اپنے کیے پر نادم ہوں آئندہ چوری نہ کرنے کا عزم رکھتے ہوں چوری کا مال مالک کو واپس کر دیں اور اگر وہ مال ضائع ہو چکا ہے تو اس کا ضامن دیں یا مالک سے معاف کرائیں تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اور انہیں آخرت میں اس جرم کی سزا نہیں ملے گی ان اللہ غفور الرحیم آیت چالیس ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير اللہ تعالی ہی حقیقی بادشاہ اور مالک ہے اور اسی کو یہ اختیار ہے کہ جسے مناسب جانے معاف فرما دے اور جسے سزا دینا چاہے سزا دے من یشاء و یغفر لمن یشاء